بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک سوال آیا ہے ہمارے والدین اور رشتہ دار ہمیں جہاد فی سبیل اللہ سے روکتے ہیں گھر والے ہمیں ناپاک فوج میں شامل ہونے کو کہتے ہیں مگر جہاد مجاہدین میں شامل ہونے سے روکتے ہیں اس وجہ سے میں اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہوں صرف اس بات پر وہ جہاد سے انکار کرتے ہیں اور کیا ہمارے والدین اور رشتہ دار مرتدین ہیں کیونکہ وہ مردار ناپاک فوج سے محبت کرتے ہیں اور میں نفرت کرتا ہوں افواج پاکستان سے الحمد للہ وسلاۃ وسلم علا رسول اللہ یہ سوال میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں یہ انہی کے الفاظ تھے جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھے بطور جواب ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ والدین کو حقائق دکھانے کی کوشش کریں ان پر فتوے مت لگائیں امریکی دوستی پر دین اور وطن قربان کرنے والی فوج سے محبت خطرناک ہے والدین سے اچھا سلوک کریں اور سمجھانے کی ترتیب جاری رکھیں عزت و احترام کے ساتھ مگر والدین کی اطاعت میں فوج میں شامل ہونا یا محبت رکھنا ہرگز جائز نہیں اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے وہ ان جا ہدا کا اعلی انتشری کبھی ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا والدین سے اچھا معاملہ رکھا جائے مگر کفر و شرک کے معاملے میں ان کی بات نہ مانی جائے والدین سے بدتمیزی اور بے ادبی سے ضرور پرہیز کریں اللہ ہم سب کو راہ ہدایت پر جمع کر رکھے آمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبه أجمعين